آلہ وصحبہ وسلم بزرگان محترم امت کے نوجوانوں پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے کوہ تور پر تشریف لے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ راستے میں میں نے ایک بوڑھے آدمی کو پڑا ہوا دیکھا ایک ایسا آدمی جو بالکل اپاہج ہو چکا تھا بوڑھا تھا اور اتنی اس کے بدن میں تکلیف تھی کہ پورے بدن میں پھوڑے اور پھنسی ہو گئے تھے پس اور خون بہ رہا تھا اور یہاں تک کہ اس کے بدن کے زخموں میں کیڑے بھی پڑ گئے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا اس تکلیف کی حالت میں بھی اس کی زبان سے اللہ اللہ کا ورد ہو رہا ہے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام وسلام اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا کہ تمہارا حال کیا ہے اس نے جواب یہ دیا کہ پچھلے چار سو سال سے میں اس حالت میں ہوں فور ہنڈریڈ ایئر سے میرے اوپر یہی حالات گزر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام وسلام نے پوچھا کہ حیرانی کی تو بات یہ ہے کہ چار سو سال سے تم اس تکلیف میں ہو اتنی پریشانی میں ہو پورے بدن میں زخموں پر کیڑے پڑ گئے ہیں پھر بھی میں اس بات پر خوش ہوں اور حیران بھی ہوں کہ تمہاری زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری ہے اس بوڑھے نے جواب یہ دیا کہ میں اللہ کو اس لیے یاد کرتا ہوں بیماری مجھے ہے تکلیف مجھے ہے اتنی تکلیفیں کہ راتوں کو نیند نہیں آتی ہے نہ نیند آتی ہے نہ غفلت داری ہوتی ہے اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مولا ایک پل کے لیے بھی تو نے مجھے تیری یاد سے غافل نہیں رکھا اس لیے میری زبان پر اللہ اللہ کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کر اور حیران ہو گئے موسیٰ علیہ تو السلام نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کوئی آرزو ہے تمہاری کوئی تمنا ہے کوئی ایسی دل میں بات ہے کہ جس کو تم لیے ہوئے ہو اور تم چاہتے ہو کہ وہ تمنا پوری ہو جائے تو اس بوڑھے میاں نے جواب یہ دیا دو تمنا ہے دو آرزو ہے پہلی آرزو تو یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے والے ہیں وہ اللہ کے نبی ہوں گے میں یہ چاہتا ہوں ایک مرتبہ میری میرا دیدار اور میری ملاقات وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے اور میری دوسری آرزو اور تمنا یہ ہے کہ میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہوں بس یہ دو آرزو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری دونوں آرزو بہت معمولی ہے ابھی پوری ہو جائے گی پہلی تمنا تھی کہ تم موسا کو دیکھنا چاہتے تھے تو تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ میں ہی موسا ہوں میں ہی وہ اللہ کا نبی ہو جسے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے وہ بوڑھے میاں اتنا خوش ہو گیا موسا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے پاس بیٹھ کر تم سے باتیں کروں گا پہلے میں تمہاری دوسری آرزو پوری کر لو میں ابھی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کر آتا ہوں ادھر علیہ سلاۃ وسلام پانی کی تلاش میں نکلے کہ ٹھنڈے جھیل کا پانی مل جائے تو میں اس بوڑھے کو پانی پلا دو یہ پانی تلاش کرنے کے لیے گئے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوڑھے کی روح قبض کرنے کا فیصلہ لے لیا ملک الموت کو حکم ہو گیا اس کی روح کو قبض کر دیا جائے چنان سے غیب سے انتظام ہوتا ہے جنگل سے ایک درندہ آتا ہے اس بوڑھے پر حملہ کرتا ہے اسے مارتا ہے نوچتا ہے اس کی جان بھی لے لیتا ہے یہاں تک کہ بدن کو پھاڑ کر اس کی گوشت ہڈی اور بوٹی کو بھی الگ کر دیتا ہے ادھر موسیٰ علیہ السلام وسلام کو پانی مل گیا پانی کو لیا کہا اس بوڑھے کی میں تمنا پوری کر دو بڑی امید سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے جب پہنچے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بوڑھا تو اللہ کو پیارا ہو گیا کسی جانور نے اسے ایسے نوچ کر کھایا ہے کہ گوشت بھی الگ ہے ہڈیاں بھی الگ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہ کہا کہ اے میرے مولا یہ تیرا کیسا معاملہ ہے یہ آدمی چار سو سال سے تیرا نام پکارتا تھا اللہ اللہ کرتا تھا تو نے اسے اتنا بھی موقع نہ دیا کہ وہ تھنڈا پانی پی لے مولا جب تو دوستوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تو تو دشمنوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہوگا موسیٰ علیہ السلام روئے جا رہے کہ اللہ یہ کیا بات ہوئی یہ تیرا اپنا بندہ ہے اتنی تجھ سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام آیا ہاں موسیٰ یہ میرا دوست تھا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا پچھلے چار سو سال سے میرا ہی نام پکار رہا تھا اے موسیٰ چار سو سال سال سے اس حالت میں بھی میں اسے کھلاتا تھا میں اسے پلاتا تھا آج پہلی مرتبہ اس کی نظر مجھ سے ہٹ کر غیر کی طرف چلی گئی اور میری غیرت نے اسے گوارا نہیں کیا کہ میرا اپنا بندہ جسے لاسٹ فور ہنڈریڈ ایئرس سے میں کھلاتا پلاتا ہو آج اس نے میرا دروازہ چھوڑ دیا اور تم سے ٹھنڈے پانی کی درخواست کی جب میرا اپنا مجھ سے ہٹ کر غیر کی طرف ہاتھ اٹھا لیتا ہے یا غیر سے سوال کرتا ہے یہ مجھے گوارا نہیں ہوتا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی غیر کی طرف یہ نظر اٹھائے یا غیر اس کی تمنا کو پورا کرے اس لیے میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا کہ میں اپنوں کے ساتھ اتنی بے التفاتی کو بھی برداشت نہیں کرتا یہ بڑوں کے لیے بڑی باتیں ہوا کرتی ہے وہ پرشین میں کہا جاتا ہے نیکارا بیش بود حیرانی کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے معاملہ سخت ہوا کرتا ہے عربک لینگویج میں ایک پروب فیمس ہے حسنات الابرار سیئات المقربین کہ جو چیزیں عام لوگوں کے لیے اچھی ہوتی ہے مقرب لوگوں کے لیے وہ چیزیں بھی بری مانی جاتی ہے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوارا نہیں کیا کہ میرا اپنا بندہ میرے علاوہ کسی کے سامنے کوئی چیز مانگے یہ ان لوگوں کے لیے معاملہ ہے جو توقل کے عالی درجے پر ہوتے ہیں میرے بھائیوں میری ماں بہنیں ہم اس مقام پر نہیں پہنچے ہیں ہم کسی کو کہیں گے مجھے پانی پلا دے تو ہماری یہ پکڑ نہیں ہوگی یہ تو ان بڑوں کی بڑی باتیں ہیں کہ توقل کا ان کا یہ معاملہ تھا دراصل میں یہی بتلانا چاہ رہا تھا کہ توقل کا ہونا اللہ پر بھروسے کا ہونا یس توکل کے الگ الگ سٹینڈرڈز ہے توکل کے رینکنگ آرڈرز ہے ہر ایک الگ الگ توکل کے درجے پر ہوتا ہے لیکن اللہ پر توکل اور بھروسہ یہ ہر ایمان والے پر فرض ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لے گا اللہ فرماتے ہیں توکل مجھ پر کر کے دیکھ میں تیرے لیے کافی ہوں ہو جاؤں گا ہاں اسباب ہمیں اختیار کرنے ہیں جو کرنا ہے لیکن اس ذات پر ہونی چاہیے کہ میں لاکھ کوششیں کروں گا اگر اللہ نہ چاہے تو میرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور میں کچھ بھی نہ کروں اللہ دینا چاہے تو چھپر پھاڑ کر دے دیتا ہے یہ ہے وہ توقل جو ہمارے لیے ضروری ہے ایک اللہ والے کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ آیت سنی يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے کہنے لگے جب اللہ پر بھروسہ کرو اللہ کافی ہوتا ہے تو کمانے کی کیا ضرورت محنت کرنے کی کیا ضرورت کیوں میں اس طرح مشقت اٹھاؤں محنت کرو چلو میں جنگل میں چلا جاتا ہوں اللہ پر توکل کرتا ہوں اللہ دینے والا ہے وہ مجھے کھلائے گا وہ مجھے پلائے گا اللہ سب کچھ کرے گا میں تو اسی پر بھروسہ کر لوں گئے جنگل میں جا کر بیٹھ گئے کھانا نہیں کھا رہے پانی نہیں پی رہے کھانا بھی بند کر دیا پانی بھی بند کر دیا کوئی چیز اپنے منہ میں نہیں ڈال رہے اللہ پر توکل ہے کہ جب وعدہ کیا ہے کہ مجھ پر توقل کرنے والے کو میں دوں گا رِزْقُهَا کہ میں ہر جاندار کو اس کی روزی پہنچاؤں گا دیکھتا ہوں اللہ کیسے کھلاتا ہے کیسے پلاتا ہے بیٹھ گئے وہ انتظار کر رہے ایک دن دو دن تین دن گزرے فاقے پر فاقے ہے اب چکرانے لگا ہے سر بے ہوشی تاری ہو رہی ہے اور اسی طریقے سے پڑے ہے میرے بھائیوں میری مائیں بہنیں بندہ زد پر اتر جائے لیکن پروردگار تو ارحم الرحمین ہے وہ تو ہمارا خالق و مالک ہے وہ جانتا ہے میرے بندے میری بندیاں کبھی نادانی کرتے ہیں وہ اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا نہیں نہیں مارتا چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحم و کرم کا یہ معاملہ ہوا کہ جب مولا نے یہ دیکھا میرا بندہ بھوکا پیاسا مجھ پر بھروسہ کیے ہوئے بیٹھا ہے اللہ نے بارش برسانا شروع کر دیا وہ پانی نہیں پی رہا تھا اللہ نے اس کے اوپر پانی برسانا شروع کر دیا پانی برس رہا ہے لیکن وہ پانی کو ہاتھ نہیں لگاتے وہ بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ کے نہیں میں پانی نہیں پیوں گا میں دیکھتا ہوں اللہ کیسے پلاتا ہے جس جگہ پر بیٹھے تھے پانی بھرنا شروع ہوا پانی بڑھتا گیا بڑھتا گیا اس کے سینے تک آ گیا کہا گیا سینے تک تیرے پانی ہے اب تو میرے بندے پی لے بندہ پر ہے مولا میں نہیں پیوں گا جب تک تو نہ پلائے نہ کھلائے نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا پانی بڑھتا گیا بڑھتا گیا یہاں تک کہ منہ تک آ گیا جب منہ تک آیا تو منہ کو بند کر لیا ہپ منہ بند پانی کو اندر نہیں جانے دوں گا دیکھتا ہوں اللہ کیسے پلاتا ہے پانی برستا گیا بڑھتا گیا یہاں تک کہ جب ناک میں پانی گیا تو منہ آٹومیٹیکلی کھل گیا اور منہ جیسے کھلا پانی اندر آنا شروع ہوا اور دل میں سوچنے لگے وار مولا تو مجھے پلا کر رہا تو نے مجھے پانی پلا دیا ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جبرائیل جاؤ میرا یہ بندہ مجھ پر توقل کیے ہوئے ہے اس کے لیے تو جنت کے میوے لے کر جاؤ جنت کے فروٹس لے کر جاؤ چنانچہ حضرت علیہ السلام والسلام جنت کے میوے لے کر آئے اور وہ فروٹس جو جنت سے آئے ہوئے تھے پانی کے اندر اسے بہا دیا گیا اتنے دن کے ایک بھوکے انسان جنہوں نے ابھی پانی پیا ہے جنت کے فروٹس کی جب خوشبو آنے لگی رہا نہیں گیا جیسے وہ فروٹ قریب آیا ہاتھ مارا اور اسے منہ میں ڈال کر کھانے لگے غیب سے آواز اے میرے بندے نے جلدی کر دی اے میرے بندے نے جلدی کر دی اگر آج صبر کر لیتا تو میں اپنے ہاتھوں سے تجھے کھانا بھی کھلاتا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے توکل کی ضرورت ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہو آج یہ توکل اگر ہمارے اندر ہو ہمارے لیے زکاة دینا صدقہ دینا خیرات کرنا اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹانا بہت آسان ہو جائے گا توکل جب انسان کو ہوگا آج ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب دیکھو تب چھوٹی چھوٹی باتوں میں خود کیلکولیٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے میری انکم اتنی ہے میری ویجز اتنی ہے میرے گھر کا ایکسپینس اتنا ہے اگر اللہ کے راستے میں اتنا دوں گا میرے پاس کیا بچے گا یہ تو زمانے جہالت میں تھا قرآن کریم کہتا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ یہی کرتے تھے شادی کر لی ایک بچہ ہوا اب حساب لگاتا ہے کہ ایک بچہ میرے پاس ہے دوسرا بچہ پیدا ہوگا اتنا ایکسپنس بڑھ جائے گا ایکسپنس بڑھے گا تو میں بچے کو پالوں گا کیسے نتیجے میں بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ نَحْ وَإِيَّاكُمْ اللہ نے فرمایا اپنے بچوں کو تم قتل مت کرو بھوک کی وجہ سے قتل مت کرو اس کے ڈر سے قتل مت کرو ارے روزی میں دیتا ہو روزی میں سپلائی کرتا ہو میں تمہیں بھی دوں گا تمہاری اولاد کو بھی دوں گا اس لیے یہ کیلکولیشن مت کرو کہ بچہ پیدا ہوگا کھائے گا کیا اتنی میرے پاس آمدنی نہیں ہے تو اس بچے کو قتل کر دیا جائے اور ہمارے لیے تو اللہ نے ایسا مسئلہ سولف کر دیا ہے ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے ادھر چائلڈ بینیفٹ شروع ہو جاتا ہے گویا اللہ یہ بتلاتے کہ دیکھ تیرے گھر پر جب میں اولاد دیتا ہوں اس کے لیے روزی کا انتظام بھی کر دیتا ہوں اور یہی پرابلم آج ہمارے ینگسٹرز میں ہے جوان ہو گیا کوالیفائڈ ہو گیا اس کو کہو اب شادی کر وقت ہو گیا شادی کرنے کا نو مول صاحب I am looking for a permanent job ذرا اچھا جاب مل جائے پرماننٹ جاب ہو اچھی میری انکم ہو اچھے میرے پاس پیسے ہو میرا اپنا گھر ہو اس کے بعد میں شادی کروں گا اور کیلکولیٹ کرتا ہے میں نے اتنے پیسے میں کماتا ہوں اتنا میرا ویجیز ہے اتنا میرا اپنا ایکسپینس ہے اتنا یہ معاملہ ہے وائف کو لاؤں گا اس کو کیسے کھلاؤں گا اس کے لیے کیسے انتظامات کروں گا اور اس بنا پر نوجوان شادی نہیں کرتا ادھر اللہ فرماتے ہیں فکر اِم اللہ من فضل اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں نکاح کر لو نکاح کے نتیجے میں اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نکاح کرنے پر اللہ روزی میں برکت دیتا ہے تین چیزیں ایسی ہے جو روزی میں برکت پیدا کر دیتی ہے اولاد پیدا ہو جائے اللہ روزی کا غیب سے انتظام کر کے برکت پیدا کرتا ہے آدمی شادی کر لے نکاح کرے گا بیوی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی روزی میں برکت پیدا کرے گا اور تیسرا اپنے ماں باپ کا احترام اور اکرام کرو خدا پاک کی قسم جتنا ماں باپ کا رسپیکٹ کرو گے اللہ اتنے روزی کے دروازے کو کھولتا جائے گا اس بنا پر ہمارا نوجوان اگر یہ کیلکولیشن لے کر بیٹھ جائے اتنا کماتا ہوں کیسے ہوگا یہ نہیں ہے نکاح میں اللہ کا وعدہ ہے نکاح کرو گے اللہ تمہاری روزیوں میں برکت نصیب فرمائیں گے اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا ہے اللہ پر توکل ہو اللہ پر توکل ہو اسباب ہم اختیار کریں لیکن یاد رکھے جب وہ دینے پر آتا ہے کوئی روک نہیں سکتا اور جب وہ لینے پر آ جائے تو پھر ہمیں کوئی دے بھی نہیں سکتا آج جس مال پر ہمیں غرہ ہے ہے آخر اس کی حیثیت کیا ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں ایک مرتبہ ہارون رشید بیٹھے ہوئے تھے ان کے قریب میں ایک اللہ کے ولی علامہ ہارون رشید نے کہا بھئی ایک گلاس پانی لاؤ مجھے پانی پینا ہے خادم گیا پانی لے کر آیا جیسے ہی اس نے وہ گلاس پانی کا پیش کیا ہارون رشید کے ہاتھ میں جائے اس کے پہلے اللہ ابن سماک رحمت اللہ علیہ نے لے لیا اور فرمایا کہ بادشاہ سلامت ایک سوال ہے یہ جو پانی کا گلاس آپ نے منگوایا ہے اگر آپ کو زندگی بھر یہ پانی نہ ملے آپ پیاسے ہو مر رہے ہو پانی نہ ملے تو آپ کتنے میں پانی خریدو گے ہارون رشید کہنے لگا کہ پانی کے بغیر انسان جی نہیں سکتا ہے اگر یہ حالت ہو کہ مجھے پانی نہ ملے آدھی حکومت دے دوں گا لیکن پانی کا گلاس لے کر رہوں گا علامہ ابن سماک رحمت اللہ علیہ نے پانی آگے پیش کر دیا ہارون رشید نے پانی پی لیا پانی پینے کے بعد علامہ ابن سماک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہارون رشید سے کہ بادشاہ سلامت پانی تو آپ نے پی لیا اگر یہ پانی پھنس جائے اور اگر پیشاب تمہاری بند ہو جائے اور بدن کا گندا پانی باہر نہ نکلے اور اس کے نکالنے کے لیے تم سے قیمت مانگی جائے کہ علاج کے لیے قیمت دینی پڑے گی تم کتنے پیسے خرچ کر سکتے ہو اپنے علاج کے لیے ہارون رشید نے کہا ارے اگر پیشاب بند ہو جائے اور یہ قطرے باہر نہ نکلے میں اپنی آدھی حکومت دے دوں گا اور اس کے بدلے میں اپنی آدھی حکومت دے کر بھی اپنا علاج کرواؤں گا اللہ ابن سماک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کا مطلب ہوا بات بادشاہ سلامت کہ آپ کی حکومت کی قیمت دو قطرہ پانی پینے کا ہے اور دو قطرہ پیشاب کا ہے دو پیشاب کا قطرہ اور دو پانی کا قطرہ یہ پوری حکومت کی قیمت ہے اس لیے اللہ کی نعمت کا ہمیشہ خیال رکھنا اور اپنی حکومت کی وجہ سے کبھی دھوکے میں نہ آ جانا اس لیے میرے بھائیوں میری مائیں بہنیں اللہ نے جو ہمیں دیا ہے یہ اس کی نعمت ہے اس نے ہمیں دیا ہے اور اسی پروردگار کا وعدہ ہے بھروسہ کرو اللہ پر توقع لو اللہ پر اور جب وقت آئے تو اللہ کے راستے میں مال کی ضرورت پڑے تو اپنے مال کو قربان کرو اور یاد رکھنا یہ سوچنا چھوڑ دو کہ میرے پاس ففٹی پاؤنڈز ہے فائیو پاؤنڈز اللہ کے راستے میں دوں گا اب صرف فورٹی فائیو بچ جائیں گے نہیں نہیں تیری نادانی ہے تو پانچ اللہ کے راستے میں دے گا اللہ اس فورٹی فائیو میں اتنی برکت دے گا کہ اس سے کئی زیادہ رقم میں بھی وہ برکت نہیں ہوتی اور اگر ففٹی پاؤنڈ جیب میں ہے اور یہ سوچے کہ اس کے اندر میں انٹرسٹ حاصل کرو اور میرے ففٹی فائیو ہو جائے یہ فائیو بظاہر تجھے بڑھتا ہوا نظر آئے گا لیکن وہ اتنی نحوست والا ہوگا کہ تیرے وہ ففٹی پاؤنڈ کو بھی ختم کر دے گا اور یہ قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی صدقات اللہ فرماتے ہیں کہ سود تیرے مال کو مٹا دیتا ہے صدقہ تیرے مال کو بڑھا دیتا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان الربا وان کثورا فان عاقبته ہو الى الاقل حضرت امام صاحب فرماتے تھے کہ سود میں رقم زیادہ نظر آتی ہے لیکن انجام کے اعتبار سے وہ کم ہو جاتی ہے اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے لیکن جب اللہ کے راستے میں دے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے اللہ کا شکر ہے آج ہمارے ملک میں یہ مزاج ہے ہمارے بھائیوں بہنوں میں مزاج ہے کہ ہم سب دل کھول کر اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکتا ہے دیتے ہیں اللہ ہمارے دینے کو قبول فرمائے ورنہ میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے کہ یہ جو مال تم نے جمع کر رکھا ہے اگر تم نے اس کی زکاة نہیں دی اگر تم نے جو فرض دی اللہ فرماتے ہیں کہ جو مال تم نے جمع کیا ہے جو گولڈ اور سلور تمہارے پاس موجود ہے اگر اگر تم تم نے نے اس کی نہیں نکالی جو فرض تمہیں دینا ہے ادا نہیں کیا تو یاد رکھنا اسی سونے چاندی کو کل جہنم میں تپایا جائے گا گرم کیا جائے گا اور پھر وہ گرم گرم سونا اور چاندی اس سے تمہیں داغ دیا جائے گا اور قرآن کہتا ہے پیشانی پر داغ دیا جائے گا پہلو پر داغ دیا جائے گا پشت پر داغ دیا جائے گا مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ انسان کا مزاج ایسا ہے وہ مصروف ہے کوئی پہنچ گئے بیچارے چندے والے کوئی پہنچ گیا کسی مدرسے کے لیے یتیم خانے کے لیے مانگنے کے لیے کہ بھائی دے دو دیکھو اللہ کے راستے میں بڑی اچھی جگہ ہے تمہاری زکات ادا کر دو تو جب مڑ نہیں ہوتا ہے دینے کا تو پیشانی پر بل آ جاتے انسان یوں کرتا ہے پیشانی پر بل آ جاتے کہ یہ کہاں یہاں پر چلا آیا اور اگر مانگنے والا بہت پریشر ڈالتا ہے بہت فورس کرتا ہے تو سیکنڈ درجے میں پھر وہ ذرا ٹرن ہو جاتا ہے کسی اور کام میں لگ جاتا ہے کہ یہ ابھی بول بول کر چلا جائے گا وہ ٹرن ہو جاتا ہے اور اپنا پہلو اس کو بتاتا ہے اس طرح ٹرن ہو جاتا ہے لیکن مانگنے والا بھی زدی ہے کہ نہیں تجھے دینا پڑے گا کچھ تو دے دے جب دیکھے گا کہ یہ مانتا ہی نہیں اور جاتا ہی نہیں ہے وہ مڑ کر اندر چلا جاتا ہے مڑ کر دکان کے اندر چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زکاة تیرے اوپر فرض تھی اللہ کے راستے میں دینا تیرے اوپر فرض فرض تھا تو یہ یہ تھا تو تو جا کر کر تیری زکاة کو دیتا اللہ کا کرم تھا اللہ نے کسی کو تیرے دروازے پر تیری دکان پر بھیج دیا لیکن تو نے جب وہ تجھ سے مانگنے لگا پیشانی پر تیرے شکن آئے پہلو تو نے اسے بتایا بیک حق تو نے اسے بتائے اللہ فرماتے ہیں انہی تین جگہوں پر تجھے سونا چاندی سے اب داغا بھی جائے گا اس کی پیشانی کو جلایا جائے گا پہلو کو داغا جائے گا پیٹ کو داغا جائے گا کہ یہ وہ چیزیں تھی جو تو اس مانگنے والے کو بتاتا تھا اللہ کہیں گے ما کنستم لینفسکم بہت جمع کر کے رکھا تھا اب چکھ مزہ جو کچھ تو نے جمع کر کے رکھا ہے اس لیے اللہ نے دیا ہے اللہ کے راستے میں بھی دے اللہ نے دیا ہے اسے استعمال بھی کرے یہ ایک بہت بڑی بات ہے قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ نعمت کہ جو اللہ نے تجھے نعمتیں دی ہے اس کو استعمال کر اس کا ذکر کر اس کو اپنے اوپر استعمال کر نعمت خداوندی کو دی ہوئی اللہ کی نعمت کو چھپا کر رکھنا دبا کر رکھنا یہ مندی نہیں ہے اللہ نے دیا ہے تو اسے استعمال کر لوگوں کو بھی دے خود بھی استعمال کر کبھی کبھی ایسا افسوس ہوتا ہے کچھ لوگوں کو دیکھ کر اللہ نے کھانے کے لیے اچھے سے اچھا دیا ہے پینے کے لیے اچھے سے اچھا دیا ہے پہننے کے لیے اچھے سے اچھا دیا ہے رہنے کے لیے اچھے سے اچھا دیا ہے لیکن اب حالت دیکھو تو ترس آ جائے نہ کپڑوں کا ٹھکانہ حالانکہ اتنا گھر میں پڑا ہوا ہے لیکن نکلتا نہیں ہے خرچ نہیں ہوتا ہے اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے اچھی سے اچھی سواری ہوتی اچھا گھر ہوتا اچھا کھانا پینا ہوتا لیکن ایک مزاج بن گیا ہے گدے کے نیچے بھرو تکیے کے کور میں بھرو بس بھرتا جاتا ہے بھرتا جاتا ہے خود پر استعمال نہیں کرتا خود فقیروں کی طرح زندگی گزارتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے ہائے ہائے کرتا گیا جمع اندر کرتا گیا اچانک موت آ گئی خود تو چلا گیا اب اولاد مزہ اڑا رہی ہے خود پوری زندگی سنبھالتا رہا اور اولاد اب مزے اڑا رہی ہے اور اولاد اس سے لطف حاصل کر رہی ہے یہ حال ہو رہا ہے ہم نے اپنے ملکوں میں سنا کتنوں کو ایسا دیکھا گیا کہ بس مال ادھر سے گسپ کروں ادھر سے کروں اس کی زمین اپنے نام پر کروا لی ارے مسجد کی زمین کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں اسے بھی اپنے نام پر کروا لیتے ہیں اس کی زمین لے لی اس کی زمین لے لی اس کی پراپرٹی دبا دے سارے گناہ کرتا گیا جمع کرتا گیا کرتا گیا اچانک موت آ گئی خود سارا گنا لے کر دنیا سے گیا اولاد اسی مال سے مزہ اڑا رہی ہے اس لیے جب خدا نے دیا ہے ہم اس کا استعمال کریں بلکہ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ایسے بھی لوگ آج دنیا میں موجود ہیں دینا کسی کو ایک پیسہ نہیں ہے لیکن کوئی دے تو بھی بھائی کے پیٹ میں دکھتا ہے دیتا خود نہیں ہے اور اس سے مانگا بھی نہیں جاتا ہے لیکن کوئی دے تو اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ یہ کیوں دیتا ہے ارے اللہ نے دیا ہے نعمت اللہ کی طرف سے ہے خود استعمال کرو اور لوگوں کو دو وہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا اس نے ایک لومڑی کو دیکھا ایک فوکس کو دیکھا جو بالکل بوڑھی ہو گئی ہے زخمی ہو گئی ہے راستے میں پڑی ہوئی ہے وہ سوچنے لگا یہ کھانا کیسے کھاتی ہوگی یہ چل نہیں سکتی ہے بوڑھی ہو گئی ہے پیر اس کے کٹے ہوئے ہیں یہ کھانا کیسے کھاتی ہے ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا جنگل میں اچانک شیر کی آواز آئی یہ گھبرا کر درخت پر چڑھ گیا اتنے میں اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک شیر آیا شیر کے منہ میں بکری کا بچہ تھا شیر وہیں پر کھڑا ہوا بکری کے بچے کو کھانا شروع کیا جتنا کھانا تھا کھایا باقی چھوڑ کر وہ آگے چلا گیا جیسے ہی وہ شیر گیا یہ لومڑی دھیرے دھیرے رینگتے رینگتے وہاں پر پہنچ گئی اور جو بچا ہوا تھا وہ لومڑی نے کھانا شروع کیا یہ دل میں کہنے لگا کہ وارے مولا کیا تیرے اندازے روزی دینے کے کہ میں سمجھ رہا تھا یہ اپاہج لومڑی کیسے کھائے گی تو نے اس کو بھی روزی پہنچایا اللہ جب تو بوڑھی لومڑی کو کھلا سکتا ہے تو میں تو انسان ہو مجھے کمانے کی کیا ضرورت ہے میں بھی کمانا چھوڑ کر اسی طرح بیٹھ جاؤ تو ہی مجھے کھلائے گا اور بیٹھ گیا وہ ایک دن دو دن تین دن کچھ نہیں ملا کہنے لگا مولا لومڑی کو کھلاتا ہے تو مجھے کیوں نہیں کھلاتا غیب سے آواز آئی ارے بے وقوف ارے نادان تو نے لومڑی بننا پسند کیا کہ کونے میں جا کر بیٹھ گیا شرم کر شرم کر شیر بن خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا یہ ایمان والے کی شان ہے کہ وہ شیر ہوتا ہے وہ خود بھی کھاتا ہے غریبوں کو بھی دیتا ہے کب تک دبا دبا کر اپنے پیسے رکھو گے موت آ جائے گی سب ختم ہو جائے گا تو اس لیے جو ہے اس کو تو ہمیں ادا کرنا ہے اس کے علاوہ اپنے آپ پر بھی خرچ کرے لوگوں پر بھی خرچ کرے یہی ایک ایمان والے کی شان ہوا کرتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل تن او ترزقونا الا بضعفائکم کہ تمہیں جو مال ملتا ہے تمہاری جو مدد آتی ہے یہ تمہارا اپنا کمال نہیں ہے یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں دے دیتا ہے یہ اس کی تقسیم ہے کہ دینا کمزور کو چاہیے اللہ تمہیں دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جا اب تو جا کر اس کمزور کو تیرے ہاتھ سے دے دے تاکہ دینے پر بھی تجھے ثواب ملے اور خرچ کرنے پر اس کا بھی فائدہ ہو جائے تو یہ تو اللہ کا ہم احسان مانے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں مال دیا نعمتیں دی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو دے تاکہ دینے کا بھی ہمیں ثواب ملے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوا کرتا ہے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوا کرتا ہے آج اللہ نے ہمیں وہ مقام دیا ہے اس پر ایک عجیب بات یاد آئی میں آپ کو سناتا ہوا چلو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر میں رو رہے تھے روئے جا رہے روئے جا رہے بیوی آ گئی پوچھی کیا بات ہے آپ اتنا کیوں رو رہے ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں میرے پاس مال آیا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو تو بیوی نے کہا اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے مال آیا ہے جا کر اللہ کے نبی کو دے کر آؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس مال آیا ہوا ہے جی چاہتا ہے اللہ کے نبی کو دے کر آؤ لیکن جب میں دینے کے لیے جاؤں گا اور مال اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دوں گا میرا ہاتھ اوپر ہوگا نبی کا ہاتھ نیچے ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میرا ہاتھ اوپر ہو نبی کا ہاتھ نیچے ہو اور نبی کی شان میں ہو جائے کیسی محبت تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اسی لیے رو رہے ہیں بیوی حیران ہو گئی ان کی بات سن کر ابھی تو یہ میاں بیوی بات کر رہے ہیں ادھر کسی نے دروازہ نوک کیا بیوی اٹھی گئی دروازہ کھولا تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی کو دیکھا جلدی جلدی اپنے آنسو کو پوچھ لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اے ابو بکر اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور یہ پیغام دینے بھیجا ہے کہ ابو بکر کو یہ کہہ دو کہ آج کے بعد سے مجھے تم سے سے مال لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے جو مال ابو بکر کا ہے وہی مال اللہ کے نبی کا بھی ہے اس لیے ابو بکر آج کے بعد تمہارا مال میرا مال ہے اور میرے مال میں سے میں جب چاہوں گا لے لوں گا مجھے اپنے مال میں خرچ کرنے کا اختیار ہے تو بہرحال یہ بات درمیان میں آ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوا کرتا ہے اس نے کبھی یہ نہ سوچے کہ میری اپنی آئیڈیاز ہے میری اپنی میں اتنا ہوشیار ہوں میرے پاس بزنس کا ایسا آرٹ ہے جس کی بنا پر میں کماتا ہوں اور حاصل کرتا ہوں دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے وہ کسی کو زیادہ کسی کو کم دیتا ہے اور اسی میں وہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو آزم آزماتا ہے اخیر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرو ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے شکایت کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا بھائی ہوں میرا ایک چھوٹا بھائی ہے وہ بھی صحابی ہے وہ ہمیشہ آپ کی خدمت میں بیٹھے رہتے ہیں ہمیشہ آپ کے پاس علم حاصل کرتے ہیں ہر وقت آپ کے پاس رہتے ہیں میں صبح سویرے کام پر جاتا ہو صبح سویرے کاشتکاری کرتا ہو باغوں کا خیال کرتا ہو پورے گھر کے لیے کماتا ہو اس کا میرا گھر والوں کا خرچ چلاتا ہو سارا کام میں کرتا ہو اتنی زیادہ میرے اوپر رسپانسبلٹی ہے مجھے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور میرا بھائی ہمیشہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے ہے ہمیشہ آپ سے علم حاصل کرتا رہتا ہے میں اس پر انکار نہیں کرتا میں بہت خوش ہوں کہ میرا بھائی بہت اچھا کام کرتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا اس کو تھوڑی نصیحت کیجئے کہ تھوڑا مجھے بھی وقت دیا کرے تھوڑا میرے کام میں ہاتھ بٹایا کرے ذرا مجھے بھی ہیلپ کیا کرے اس کا سپورٹ ہوگا تو میرے لیے کام ایزی ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لال لعلک ترزق به ارے میرے بھائی شاید اسی کی وجہ سے اللہ تجھے روزی دیتا ہے شاید اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تجھے روزی دیتا ہے اس لیے ہم یہ نہ سمجھے کہ میرے اپنے اپروچیز اور سورسیز دینے والی ذات اللہ کی ہے ہم ان مدرسوں میں یتیم خانوں میں غریبوں کو جو کچھ بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے ان کے دینے کی برکت سے اللہ ہماری روزیوں میں بھی برکت نصیب فرمائیں گے بہرحال میں توکل اور انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے کر رہا رہا تھا اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عملی زندگی نصیب فرمائے وآخر دعوانا رب